السلام علیکم students I hope you had nice few days اور اس پہ آپ نے کچھ پڑھائی بھی کی ہوگی I mean which is a very important element to to education آج ہم اپنے الیونتھ لیکچر پہ ہیں اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ٹینتھ لیکچر تھا اس میں ہم ہم نے لیکچر کو چھوڑا تھا کارڈیو ویسکولر سسٹم کی بات جب ہم کر رہے تھے تو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہی کو آج لے کے میں آگے چلوں گا اور اس کے بعد then I be talking about the immune system تو آج یہ دو سسٹمس کی ہم بات زیادہ کریں گے تو کارڈیو ویسکولر سسٹم کو تھوڑا سا ریکیپ بریفلی دو چار جملوں میں میں کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ we talk about what heart is what are the function of the heart we talk about what arteries are what veins are we talk about what blood pressure is you know a normal blood pressure what is hypertension تو آج اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی which is blood composition blood جو ہے it is sometimes thought to be liquid tissue because it consist of cells جو کہ آر سسپینڈیڈ ان دا لیکوڈ اور جو ایوریج باڈی ہے ہماری اس میں رفلی uh, کوئی پانچ لیٹر بلڈ جو ہے وہ ہوتا ہے بیکوز ا باڈی جو ہے بلڈ ریپلیس بلڈ ویری تو اس لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر حضرات یہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آدھے لیٹر سے زیادہ ایٹ ون گیون ٹائم نہ کریں ہم میں سے یو you نو know, کچھ آپ جیسے جوان لوگ جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو دو دو بوتلیں دے دیں گے یا تین تین بوتلیں دے دیں گے تو زیر میں رکھیے کہ that is not good for for your health تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ not more than half a litre on one one day یہ جو بلڈ کی کمپوزیشن ہے اس کا ایک ڈیفنیٹ امپیکٹ جو ہے وہ بلڈ پریشر پہ بھی پڑتا ہے ایز وی سو ارلیئر کہ اگر بلڈ کی یو نو والیوم بڑھ جائے یا بلڈ کی وسکوسٹی جس کو کہتے ہیں تھکنس جو ہے وہ بڑھ جائے تو پھر زیادہ پریشر ریکوائرڈ ہے for the heart to circulate that blood اب میں بات کرنی چاہوں گا کہ what what is blood made of you know and how does it its composition change its thickness تو بلڈ کے بیسکلی ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ دو کمپونیٹس ہیں پہلا کمپونیٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمڈ ایلیمنٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پلازما تو یہ جو فارمڈ ایلیمنٹس ہیں یہ بیسکلی 45 پرسینٹ جو ہمارا بلڈ والوم ہے وہ ان فارمڈ ایلیمنٹس سے بنتا ہے تو بیسکلی یہ تین قسم کے فارمڈ ایلیمنٹس ہیں جس سے ہمارا جو بلڈ ہے وہ بنتا ہے ان کی جو پہلی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں red blood cells red blood cells کا آپ نے اکثر نام سنا ہوگا یہ actually these are the cells جو سب سے زیادہ کوانٹٹی میں ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں millimetre of blood you know اتنے زیادہ یہ ہوتے ہیں they are formed from the bone marrow اور ان کی جو زندگی یا آپ سمجھ لیجیے جو اس لائف پین ہے وہ رفلی تین مہینے کے قریب ہوتی ہے ان کی امپورٹنس جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہے ان کو ایک تو ہیموگلوبن جو ہے ہمارے بلڈ کا وہ ریڈ بلڈ سیلز ہی ان کو اس کو بناتے ہیں اور یہ ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ نارمل ہونا صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہیموگلوبن لیول فال کر جائے کسی کا تو پھر انویریبلی وہ ایک انیمیا کی کنڈیشن یا انیمک کنڈیشن جو ہے وہ ڈائگنوز کی جاتی ہے کہ لال کے خون کی کمی جس کو اکثر ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی خون کی کمی واقع ہو گئی تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گاؤں میں چھوٹے شہروں میں لوگ جو ہے وہ خون وہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے کئی دفعہ جا کے ڈرپس لگواتے ہیں اور خون لگواتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں دوسرا جو فارمڈ ایلیمنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم لیوکوسائٹس کہتے ہیں اور لیوکوسائٹس جو ہے یہ جس طرح پہلے میں نے بات ریڈ بلڈ سیلس کی کی تھی لیوکوسائٹس جو ہے یہ وائٹ بلڈ سیلس ہے لیوکوسائٹس جو ہے ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہمارے ہماری لائف میں ہماری زندگی میں اور ان کا جو رول ہے وہ بیسکلی بڑا وہ پروٹیکٹیو رول ہے کیونکہ یہ بیکٹیریا کو اور اس طرح کے اور جو فورن باڈیز ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں یہ ان کو خاص طور پہ ایک قسم کا ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کو ایک قسم کا ڈسفنکشنل کر دیتے ہیں کہ وہ جس سے کہ ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے یہ بھی بون میرو جو ہے وہ وائٹ سیلس کو بناتا ہے جوکوسائٹس کو بناتا ہے اور اور یہ seven thousand leukocytes per cubic millimetre ہوتی ہیں compare to the red blood cells یہ ان کی کوانٹیٹی بہت کم ہوتی ہے but still you know they are you know seven thousand per cubic millimetre leukocytes کی کمی لیکوسائٹس سے ریلیٹڈ اس وقت میں مینشن یہ کرنا خاص طور پہ جاؤں گا ایک کنڈیشن ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے اکثر پڑھا بھی ہوگا لیوکیمیا کہلاتی ہے لیوکیمیا جو ہے یہ ایک ملیگنیٹ کنڈیشن ہے ایک ڈیزیز ہے جس میں کہ ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ ایک ایب نارمل حد تک بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہیلدی سیلز ہیں ان ان کو ان کا رستہ ایک قسم کا اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ایک قسم کا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو نارمل لیوکوسائٹس ہیں ان کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں رہتی کہ وہ بیماری کو یا کسی انفیکشن سے وہ لڑائی کر سکے اسی طرح جو تیسری فارمڈ ایلیمنٹ ہے اس کا نام پلیٹلٹس ہے پلیٹلیٹس جو ہے یہ گرینولر فریگمنٹس ہیں اور یہ بھی بون میرو جو ہے ان کو پروڈیوس کرتا ہے اور پلیٹلٹس کا جو ایک مقصد جو ہے جو ایک فنکشن جو ہے وہ بیسکلی بلڈ لاس کو پریونٹ کرنا ہے یہ آپ پوچھنا جاننا چاہیں گے کہ جی بلڈ لاس کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں یہ جب کوئی زخم یا ہمیں چوٹ لگتی ہے یا کوئی زخم ایسا ہوتا ہے جس میں خون نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی جلدی سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے اور یو you نو know, زخم جو ہے اس پہ کھرین سا آ جاتا ہے تو یہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے یہ چیز ہے ادروائز یو نو پانچ لیٹر خون جو ہمارے جسم میں ہے اگر اگر یہ پلیٹلیٹس اس میں نارمل حد تک نہ ہو تو بے شمار ایسی کنڈیشنز جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں لائک ایکسیڈینٹس انسٹنس جس میں کہ اگر we have a roadside accident اور رائٹ اوے اگر ہاسپٹلائزیشن ممکن نہ ہو تو one can just sort of profusely bleed and and die because of that تو یہ پلیٹلیٹ ان دیٹ وے آپ کو یہ ریئلائزیشن اب ہو گئی ہوگی کہ how important a role it has to really play اسی طرح ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم ہیموفیلیا کہتے ہیں it's a disease in which the platelets do not function properly یہ نہیں ہے کہ پلیٹلیٹس ہوتے نہیں ہیں بٹ وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ایک sort of the play kind of a sick role you know thereby اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کلوٹنگ کا پروسیس ہے وہ نہیں اس حد تک ہوتا جس حد تک ضروری ہوتا ہے اور یہ یہ کلوٹنگ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ بلڈ میں جو ہے وہ کریٹیکل جو پروٹین کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہے so then that is you know this is a pathological condition اور ہیموفیلکس آپ نے جیسے پڑھا ہوگا لٹریچر میں اور دیکھا ہوگا کتابوں یا موویز میں بھی کہ ہیموفیلکس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے in terms of what they do lot of haemophiliacs get invalids get invalidities جہاں پہ یو نو اندیشہ ہو چوٹ لگنے کا یا ایکسیڈنٹ کا they avoid such you know situation پھر سوال ایک اور جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ how do formed elements affect the viscosity of blood کہ یہ جو فارمڈ ایلیمنٹس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہم نے ریڈ بلڈ سیلس کی بات کی لیوکوسائٹس کی بات کی پلیٹلیٹس کی بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا اثر جو ہے بلڈ کی وسکوسٹی پہ اس کی تھکنیس پہ وہ کس طرح پڑتا ہے the higher the concentration of formed elements suspended in the plasma the thicker is a blood تو ایک چیز میں یہ رکھیں کہ جتنی زیادہ انٹینسٹی یا پرسنٹیج ہوگی یو نو پلازما کی بلڈ میں اتنی اس کی وسکوسٹی یو نو زیادہ ہوگی اتنی اس کی تھکنیس بھی زیادہ ہوگی اسی طرح اب ہم آگے اور چلتے ہیں تو یہ تو بلڈ کمپوزیشن کی بات تھی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اس کے حوالے سے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ پلازما ہے پلازما جو ہے is a liquid substance that comprise about fifty five percent of our blood تو خون میں جو ففٹی فائیو پرسینٹ ایک کمپونیٹ ہے وہ پلازما ہے تو about ninety percent of this plasma جو ہے از واٹر یہ بیسکلی پانی ہے majority ninety percent of it is water and the remainder consist of plasma protein ہے اور اور آرگینک اور انآرگینک ایلیمنٹس ہیں جو باقی کے دس پرسینٹ یو نو کو کمپوز کرتے ہیں تو یہ پلازما پروٹین جو ہے یہ it consist of large molecules اس کی ضرورت بلڈ میں بہت ہوتی ہے کیونکہ they play a very important part in you know moving the blood through the capillaries capillaries کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا they are small blood vessels تو یہ کیپلری والز میں سے یو نو خون کو نکالنے میں plasma has a very important role to play کیونکہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر اگر تھکنیس بہت زیادہ ہو جائے تو پھر بھی یہ وال میں سے اس کا خون کا نکلنا جانا مشکل ہو جاتا ہے باقی کے جو ایلیمنٹس ہیں یو نو پلازما کے دو وہ بہت تھوڑے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ninety percent of it is water اور ٹین پرسینٹ جو ہے وہ اور ان آرگینک ایلیمنٹس یا آرگینک ایلیمنٹس ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی امپورٹینس نہیں ہے I mean they do have a important role to play باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہارمونس کا یو you نو know, اسی طرح انزائمس کا اور ویسٹ پروڈکٹس کا سو یہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں enzymes you know hormones waste products یہ دے آل انکلوڈ نیوٹرینٹس جو ہم کھانے سے اپنے ڈائجسٹو سسٹم سے جو ہمیں ملتے ہیں you know the vitamins that we get the minerals that we get آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سمپل شوگرس کی بات کی تھی اسی طرح امینو ایسڈس کی بات کی تھی اور فیٹی یو نو مٹیریلس کی بات کی تھی یہ جو سب چیزیں ہیں you know they have a very small composition you know in the plasma but they do play a very important part اسی طرح جو فیٹی مٹیریلز ہیں ان کے حوالے سے میں دو فیٹی مٹیریلز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا جس میں پہلا جو ہے اس کو ہم ٹرایاگلسرائڈس کہتے ہیں ٹراگلیسرائڈ جو ہے یہ نارملی وہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو گلائسرول سے یو you نو know, بنتے ہیں اور اور اور یہ باڈی میں کسی حد تک اگر یہ زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے اچھے نہیں ہوتے اس لیے ان کی جو مانیٹرنگ ہے رائٹس کی that is very very essential and important اور دوسرا جو جو چیز ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی کولیسٹرول ہے cholesterol also has a very important part to play cholesterol is a fatty substance جو آرٹری کی والس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا اس اس کے پیچز جو ہیں وہ آرٹری والز میں جمنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے ہماری جو آرٹریز ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اکثر ہماری جو ہارٹ پرابلمز ہیں ان کے پیچھے ہماری بلاکنگ آف دی آرٹریز جو ہے that plays a very important part تو کولیسٹرول جو ہے اس کو بھی ٹرائیگلسرائٹس کی طرح کنٹرول کرنا اور مانیٹر کرنا you know particularly if you are over forty وہ ضروری ہو جاتا ہے فورٹی سے پہلے پہلے تو یو نو ہم لوگ اپنی باڈی سے ہر قسم کی کا باڈی کا یوز کر سکتے ہیں لیکن ونس یو کراس فورٹی تو one has to be a little careful جو موسٹلی ہم لوگ ہوتے تو نہیں ہیں اب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈرس کے بارے میں it's very important we do talk about some some of those problems جو کارڈیو ویسکولر پرابلمس کہلاتی ہیں جیسے میں نے ذکر پہلے کیا کہ جو فیٹی پیچز ہوتی ہیں اور جو پلیکس ہوتی ہیں یہ ہمارے یو you نو know, ہماری آرٹریز کی بلاکنگ میں they have a very important role to play اور اس پروسیس کو جو بلاکنگ آف آرٹریز کا پروسیس ہے اس کو ہم آرٹریوسلز کا نام دیتے ہیں آرٹریوسل جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ یو نو ری کامن کنڈیشن ہے اور particularly for people you know who once a cross their fifty تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس طرح کا فنومنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے یہ جو آرٹری سیکروسیز ہے اس کی وجہ سے ہماری جو آرٹریز ہیں وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جب آرٹریز تنگ ہونی شروع ہوتی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بلڈ پریشر کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ جب آرٹری تنگ ہوتی ہے تو پھر پمپ کو ہمارے دل ہارٹ کو کی پمپنگ جو ہے اس کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور اور اور زیادہ پریشر کریٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات یو نو ہمیں بلڈ پریشر کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے اور جوں جوں ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہماری ہمارے یہ جو آرٹریز ہیں وہ نیرو ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ you know people when they cross the fifties تو ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح جو پلیکس ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پلیکس کا فینومینا جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو بڑی ارلی لائف میں شروع ہو جاتا ہے اور بلکہ امریکہ میں تو کئی ایسی ریسرچز بھی کیری آؤٹ کی گئی ہیں جہاں پہ انہوں نے اٹاپسس کے اوپر خاص طور پہ you know autopsies dead bodies of people who died early between the age of fifteen to thirty four years اور اکثر died in, in کار accidents. تو ان کی جب اٹراپس کیری آؤٹ کی گئیں اور ان میں جب ان کے پلیکس دیکھی گئیں آرٹریز کے اندر تو یہ معلوم ہوا کہ آلریڈی ان کی آرٹریز میں جو پلیکس تھیں انہوں نے بننا شروع کر دیا تھا so therefore what it really means is that plaques جو ہے وہ ایک لائف میں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ وہ ایج کے ساتھ ساتھ بننی شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح ایک اور جو کنڈیشن جس کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم اکثر اوقات مایوکارڈیل انفیکشن انفاکشن کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب دل کے مسل کا کوئی حصہ اس کو جب بلڈ سپلائی ملنا بند ہو جاتا ہے تو وہ ایک قسم کی جو بلڈ کی آبسٹرکشن ہے وہ اس حصے کو یو نو مار دیتی ہے I mean it becomes a a kind of of death the tissue so یہ جو انفیکشن ہے یہ it cause the death of the tissue of the heart muscle تو مایوکارڈل انفیکشن جو ہے it's a very serious condition اور یہ جو کنڈیشن ہے it can sometimes also cause death اور اس یہ کنڈیشن جو ہے یہ انویریبلی آرٹیریل بلاکیجز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کا بڑا بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور خاص طور پہ یہ کائنڈ آف ڈائٹ بھی ہے کائنڈ آف فوڈ بھی میں تو یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو فیٹی فوڈز ہم لوگ کھاتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں جو کھاتے ہیں اور یہ جو ریڈ میٹس ہم کھاتے ہیں گوشت کا جو اتنا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ بیف کا یا مٹن کا یہ after the age of forty اس کو کچھ کنٹرولڈ طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ گوشت اور اور تلی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ یہ یہ اس طرح کی کنڈیشن پیدا کرنے میں they have a very important role to play اسی طرح کچھ اور بھی ہارٹ کی ڈیزیز ہیں جس طرح کنجسٹو ہارٹ فیلئر ہے یا اینورزم ہے یا اسٹروک ہے یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن کا میں آج کے لیکچر میں تو ڈیٹیل میں ذکر نہیں کروں گا لیکن ہم لیٹر لیکچرز میں یو you نو know, ہم بات کریں گے اپنا ہارٹ سے ریلیٹڈ کنڈیشنز کی اور سائیکو بایولوجیکل کنڈیشنز کی تو اس وقت میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان پہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا اب ہم کارڈیو ویسکولر سسٹم کو یہاں چھوڑتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور سسٹم کی طرف جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں مجھے اس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ایک بڑا پرانا آف واقعہ سا یاد آتا ہے کہ ایک خبر میں نے جو کئی سال پہلے پڑھی تھی کہ ایک بچہ you know they was born and this child had to live you know in large plastic bubble you know ایک ایسے خیمے میں ایک ایسے ٹینٹ میں اس کو انہوں نے رکھا یو نو کیونکہ he was born with virtually no immune system یہ جو کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ بالکل ہی امیون سسٹم جو ہمارا ہے وہ ڈیولپ ہی نہ ہوا ہو وہ بنا ہی نہ ہو اس کو ہم we gave it a name we call it severe combined immunodeficiency disease so basically had to live in bubble you know in this plastic bubble because اس کا اپنا کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے from all kind of microorganism that exist in the environment اور اس اس کو اگر ایک نیچرل انوائرمنٹ میں نکال دیا جائے اس سے بچے کو ایک دم سے تو that can be fatal for the child but fortunately you know in this day and age اگر ارلی انف بچپن میں اگر right after the child is born اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کر دی جائے تو یہ جو کنڈیشن ہے اس سے بچہ نکل سکتا ہے اور ٹھیک ہو سکتا ہے یہ تو خیر ایک بڑی سویر قسم کی امیونو ڈیفیشنسی کی میں نے بات کی ہے کئی ایسی ڈیفیشنسیز اور بھی ہیں جو اتنی سویر نہیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں مختلف ایریاز میں جن کو ہم جو کہ treated through various injections and so forth تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال آئی ایم شیور آ رہا ہوگا کہ what is this immune system anyways تو اس پر تھوڑی سی ہم ایک ایک, ایک نظر دہراتے ہیں کہ what what is the immune system you may not realize it I mean we we tend to at times take health for granted لیکن ایک قسم کا یہ یہ میں مثال اس کی اس طرح دینی چاہوں گا کہ آپ تصور اس کا یہ کریں کہ ایک قسم کا ہمارے اندر ایک کانسٹینٹ سی یو نو جنگ سی ایک قسم کی چل رہی ہوتی ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے اور ہر روز چل رہی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا کہ اندر ہمارے جو مختلف باڈی کے سسٹمز ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اب آپ کو کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ ہم نے یو نو کئی سسٹمز کو کور کر لیا آلریڈی تو اسی طرح یہ جو امیون سسٹم بھی ہے اس کی بھی اندر جنگ ایک کانسٹینٹلی چل رہی ہوتی ہے اور یہ جنگ کا پرپز کیا ہوتا ہے اس جنگ کا پرپز ہے you know to protect our life اس جنگ کا پرپز ہے ٹو کیپ اس ہیلدی اس جنگ کا پرپز ہے that we are able to function in a healthy normal way but we are not aware of the small and the small fights جو اندر ہی اندر ہو رہی ہوتی ہیں it is only when something really big happens کہ وی ریئلائز ہو یہ کیا ہو گیا you know this something gone wrong ہمیں کوئی بیماری ہو گئی یا ہماری کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو تو ہمارے اندر in other what we may we can see that there are some good guys working inside for you know یہ گڈ گائز جو ہے ان کا کام ہے کہ ایسے سیلز ایسے آرگنز ہمیں بچانا ان بیکٹیریا سے یا ان وائرسز سے جو ہم پہ حملہ آور ہر وقت ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو یہ گڈ گائز کا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے for us to be healthy تو in that way you know I can easily see کہ آر امیون سسٹم جو ہے از ریمارکبل یہ امیون سسٹم کے بارے میں آج سے یو نو تقریباً تیس پینتیس سال پہلے سیونٹیز میں اس کے بارے میں ہمیں سائنٹسٹ نے ریسرچرز نے زیادہ بتانا شروع کیا اس سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی یہ جو سسٹم ہے یو you نو know, اب ہمیں یہ موجودہ ریسرچز کی بدولت اب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم ہمارا جو ہے is very sensitive to you know invasions that are made by foreign matter اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو ہماری یو you نو know, ہمارے سیلف کی ہماری ذات کی فائدے میں نہ ہوں جن کو ہم کہتے ہیں کہ you you know know, uh, جو ہمارے ناٹ سیلف کی چیزیں ہیں ایک ہے یہ چیزیں جو ہمارے سیلف کو کنسالیڈیٹ uh, کرتی ہیں اور جو ہماری باڈی کی نارمل کنسٹیچوئنٹس uh, ہوتی ہیں اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں which are not part of our self ان کو ہم ناٹ سیلف کہتے ہیں اینڈ وی کین سے کہ ایک قسم کا جس طرح یو نو دوستی اور دشمنی والی جو چیز ہے نا ٹگ آف وار ایک قسم کی ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ہمیں بچا رہا بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ان دشمنوں سے ہیرو جو ہم پہ ہر وقت حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو یہ جو دشمن ہے جو ہم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اینٹیجنس اینٹیجنس کیا ہے وہ چیزیں جو ہماری ذات کا ہمارے سیلف کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم پہ ہم حملہ آور جو ہے ان کی کوشش ہے کہ ہم پہ حملہ آور ہوتی رہے تو ہر وہ چیز جو چاہے بیکٹیریا کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی یو نو پروٹوزوا کی شکل میں ہو یا فنگائی کی شکل میں ہو یا وائرس کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو اگر وہ ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اس سے ہمیں بچانے کے لیے تو دیٹ از کالڈ اینٹیجن تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ you know what triggers an immune response تو I think what triggers an immune response are first antigens جو کہ بیکٹیریا فنگائے پروٹوزوا اور وائرس کی شکل میں ہم پہ کئی دفعہ حملہ آور ہوتے ہیں بیکٹیریا جو ہے ویسے تو ہمیں پتہ ہے بیکٹیریا کیا ہے لیکن تھوڑی سی اس پہ بات بھی آئی تھنک ہمیں کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فورن انویسو ایلیمنٹ ہوتا ہے bacteria is basically microorganism جو ہر جگہ ایگزٹ کرتا ہے اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ارد گرد بے شمار bacteria I am sure millions میں بیکٹیریا ہوگا اسی طرح یو you نو know, ہماری ہوا میں یو نو برتنوں میں اور کئی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کہیں کوڑا کرکٹ بھی اگر پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی ملینز آف بیکٹیریا جو ہے وہ ایگزٹ کرتا ہے جہاں پہ گاربیج پڑا ہو روٹن گاربیج پڑا ہو بے شمار وہاں پہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ ایگزٹ کرتا ہے یہ یہ بیکٹیریا جو ہے اس کا ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرگینک میٹر کو سمپلر یونٹس میں بھی بریک کرتا ہے یہ بیکٹیریا کا ایک تھوڑا سا پوزیٹیو ایلیمنٹ بھی ہے کیونکہ لائف کی گروتھ کے لیے آف لونگ تھنگس خاص طور پہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کل ہم جو کھیتی باڑی میں یو you نو know, ہم بے شمار اس طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق یو نو کھاد سے ہوتا ہے اب کھاد بھی کیا ہے کھاد کھاد بھی تو یو you نو know, جب ہم پتوں کی کھاد بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم پتوں کو ایک جگہ پہ ایک ہول میں پھینک کے اس کو راٹ ہونے دیتے اور اس کی جو روٹنگ سے اور اس یو نو جو بیکٹیریا جو بنتا ہے وہ مزید پتوں کو کھاتا ہے اور مزید اس میں لائف فارمز ڈفرینٹ پیدا ہوتی ہیں اس سے you know it becomes you know usable kind of a commodity for growing of plants and growing of crop and growing of trees and so forth تو یہ ایک پازیٹیو بھی ایک ایلیمنٹ جو ہے اس پروسیس کا جو ہے ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم کیونکہ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا بیکٹیریا کو بیماری کے حوالے سے بھی دیکھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیکٹیریا جو ہے یہ کئی قسم کی بیماریاں بھی کاز کرتا ہے ہمیں یہ پتا ہے you know it can cause tuberculosis it can cause scarlet fever you know it can even cause food poisoning تو یہ بیکٹیریا یہ چیزیں کس طرح کاز کرتے ہیں اگر غور کیا جائے بیکٹیریا جو ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ وہ جو جو فرینڈلی اندر جو امیون سسٹم کی چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ اس پہ حاوی آ جاتے ہیں اور وہ جو جو فرینڈلی سیلز ہیں جو ہمارے یو you نو know, ہمارے دوست سیلز ہیں کئی دفعہ ان کو بالکل امپیئر کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی میٹابولک پروسیسز ایسے چل چل پڑتے ہیں کہ ہم ہیلدی جو سیلز ہیں وہ ہمارے ڈسفنکشن ہو جاتے ہیں ان میں اتنی یو نو جان نہیں رہتی وہ ایک قسم کے اندر جنگ تو لڑتے ہیں ایک حد تک لیکن ان کی شکست ہو جاتی ہے اور جو بیکٹیریا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں یہ اگر اگرچہ بے شمار اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ سا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار ہمارے ایسے بیکٹیریل اسٹرینز شروع ہو گئے ہیں جو اب اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کرتے اور اس کی وجہ سے یو نو اکثر اوقات دیکھنے میں یہ یہ آنا آتا ہے کہ ہماری کئی اینٹی بایوٹکس جو ہے جو فرسٹ لائن اینٹی بایوٹکس کہلاتی ہیں وہ اثر ان کا جلدی کی اثر ہی نہیں ہوتا تو اس لیے second you know group of antibiotics یا third group of antibiotics کی طرف اکثر ہمیں جانا پڑتا ہے یہ تو بیکٹیریا کی ہم ہم نے بات کی اسی طرح فنگائے جو ہے وہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں کہ fungi can also invade us اور یہ فنگائے کیا ہوتا ہے fungi is basically are such as moulds and yeast you know جو اپنا جو اٹیچ اپنے آپ کو کر لیتی ہیں آرگینک ایک آرگینک ہوسٹ کے ساتھ اور وہ ابزارب کرنا شروع کر دیتی ہیں نیوٹرنس فرام دا ہوسٹ تو ان کی یہ قسم کا یو نو چوسنا شروع کر دیتی ہیں اور ہیلدی eh, خون کو یا ہیلدی چیزوں کو اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اکثر اوقات فنگائی eh, جو کی کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کئی ایسی اسکن پرابلمس میں یو نو جیسا رنگ ورم ہے یا ایتھلیٹس فٹ ہے یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں فنگ آئے جو ہے اثر انداز ہوتی ہے کئی دفعہ یہ یہ جو فنگ آئے ہیں یہ ہم انہیل بھی کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک انہیلیشن کی وجہ سے کنٹمپنیٹیڈ ایئر کی وجہ سے بھی ہمیں یہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں لیکن ایک فنگائے جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو ہوئی ہے اور وہ مولڈ ہے خاص طور پہ جس سے کہ پینسلین ایز اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تو یہ ایک ایک پازیٹیو یوز آف فنگائے بھی آپ سمجھ لیجیے ساتھ ساتھ ہے پھر ایک اور انویڈر یو نو جو ہے وہ پروٹوزوا ہوتا ہے پروٹوزوا جو ہے یہ ایک قسم کا ون سیلڈ آرگنزم ہے یو نو جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ کچھ ایسے امیباز ہیں جو ہمیں خاص طور پہ پانی کے تھرو یو نو ٹرانسفر ہوتے ہیں ہمارے اندر اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم پانی صاف نہ پئیں یا کوئی اس طرح کی بد احتیاطی کر لیں تو کئی دفعہ ہمیں امیبک ڈائسینٹری ہو جاتی ہے تو یہ یہ امیبک ڈسینٹری جو ہے یہ بھی ایک انٹسٹائنل النس ہے اور اور اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ بے شمار مچھر ہوں تو کئی دفعہ وہ مسکیٹو بائٹس کی وجہ سے you know we end up having having problem you know condition of malaria you know ہمیں ملیریا ہو جاتا ہے تو یہ ٹائنیسٹ جو اینٹیجنز ہیں you know we call them viruses they are basically you know particles of protein and nucleic acid اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ سیلس سے بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں one can not even see them through the microscopes لیکن what they tend to do is detain healthy cells اور آہستہ آہستہ ان ہیلدی سیلس کو سارٹ آف ایروڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اندر very important thing they do is they carry their own kind of genetic programming اور ان کی جو جینیٹک پروگرامنگ ہے وہ کیونکہ از بیسڈ آن یو نو بیماری تو اس کی وجہ سے جو ہیلدی سیل ہے اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ آہستہ آہستہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ہیلدی جو سیل ہے اس کی جب پروگرامنگ فیل ہونی شروع ہوتی ہے تو وہ اپنا میٹابالک ایکٹیویٹیز جو اس کی ہیں یو نو وہ اس کی افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ وہ ایک ایک ایک قسم کا ڈسفنکشنل سیل بن جاتا ہے تو اس طرح یہ جو وائرسز ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی پھر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بڑی جلدی یہ ہیلدی سیلز کو رپچر کرنا شروع کر دیتی ہیں اور باقی ہیلدی سیلس کو یو نو ڈسفنکشنل کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کی جو گروتھ کا پروسیس ہے وہ بڑا ڈیویس سا ہے یو you نو know, بڑا وہ عجیب و غریب سا ہے uh, وہ کئی دفعہ you know for many many you know months and years کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو سارٹ آف ڈورمنٹ کر لیتی ہیں ڈارمنٹ کا مطلب ہے کہ اندر وائرس رہتی ہے پوری طرح سے نکلتی نہیں ہے لیکن ایک قسم کی سو جاتی ہے اور کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد وہ دوبارہ سے یو نو جب اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتی ہے تو وہ انفیکشن ایک لائیو انفیکشن کی شکل جو ہے اختیار کر لیتی ہے اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ یہ جو وائرس جو جو وائرسز ہیں یہ یو نو فلوز کوز کرتی ہیں یہ ہرپیز کوز کرتی ہیں یہ کاز کرتی ہیں you know and polio also تو دیز آر کنڈیشنز جو کہ basically are viral conditions and these conditions are caused these viruses immune system doesn't stop I mean the immune system جو ہے وہ آگے بے شمار اور کام بھی کرتا ہے فار انسٹنس امیون سسٹم جو ہے it also tends to recognize the tissue of an organ جو ٹرانسپلانٹ میں یوز ہو تو کئی دفعہ وہ ٹیشوز جو اس کو لگتا ہے کہ میرے اپنے ٹیشوز نہیں ہیں باڈی کے ساتھ میچ میچ میچ نہیں کر رہے وہ ان کو بھی ایز اینٹیجن ان سے ڈیل کرتا ہے ایز اینٹیجن ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے آئی مین اکثر اوقات کڈنی ٹرانسپلانٹ میں یو نو یا اور پارٹس کی ٹرانسپلانٹ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میچنگ کا تو یہ بھی امیون سسٹم کا کمال ہے کہ وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی کون سی چیز جو ہے وہ میرے باقی کے آرگن کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور کون سی نہیں کر رہی جو میچ نہیں کرتی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اسی لیے اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ یہ جو جب اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈونر ہے مثلا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے تو وہاں پہ انویریبلی کڈنی جو ہے اس کی میچنگ کی جاتی ہے اور یہ جو میچنگ ہے یہ بڑا بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ صحیح ڈونر جس کے ساتھ کڈنی میچ کر جائے اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان کام نہیں اسی لیے اکثر اوقات قریبی رشتہ دار جو ہیں جن کے ساتھ ایک جینیٹک ریلیشن شپ ہو خاص طور پہ سبلنگ ہو یو نو اس کی روز کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ بی اف اے بردر اور kid donate kidney for instance best match جو ہے وہ بیسکلی ٹوینس کا ہوتا ہے کہ جہاں ٹوینس انوالوڈ ہوں تو ایک ایک کو اگر ضرورت ہے تو دوسرا ٹوین جو ہے وہ اگر اپنی وہ part of the body donate کر دے تو that invariably has the best matching اسی طرح ایک اور اپروچ جو یوز ہوتی ہے وہ ان ڈرگس کی ہوتی ہے جو یوز کیے جاتے ہیں to suppress the immune system اور امیون سسٹم کو موبلائز کرنے سے uh, اور آرگنس کو ریجیکٹ کرنے سے uh, جو جو روکتے ہیں یہ خاص طور پہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ان کا جو یوز ہے وہ تو جوڈیشس سمجھا جاتا ہے لیکن انویریبلی ان کا جو لانگ ٹرم سپریشن جو ہے long term suppression of the immune system جو ہے it's not considered to be a very healthy thing کیونکہ اس سے پیشنٹ میں ایک ولریبلٹی سی پیدا ہو جاتی ہے a person become susceptible to disease you know اس ایریا کی so for many you know for many people جو امیون سسٹم ہے وہ کئی دفعہ یو نو ایسے ایسے ریئیکشنز بھی پیدا کر دیتا ہے الرجک ریئیکشن جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان الرجک وہ جو الرجک ریئیکشنز ہیں ان کے پیچھے یو نو کئی دفعہ پولنس جو ہے انوالو ہوتے ہیں کئی دفعہ ٹری موڈز آر انوالو کئی دفعہ پوائزن آئی بھی جو ہے you know that's involved particular food سے بھی کئی دفعہ الرجک یا الرجنس جو ہمارے ہمیں eh, ملنے شروع ہو جاتے ہیں ان کنڈیشنز میں invariably these people they suffer from allergies کچھ تو اسپیسیفک الرجیز ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ریئیکشن ہم جن کو ہم کہتے ہیں سچ ایس یو نو جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تھا یو نو سنیزنگ جو ہے سنیزنگ کی الرجی بھی ہو سکتی ہے اسکن ریشیز بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی allergens they are also called allergens اسی طرح کچھ الرجنز ایسے ہیں جو زیادہ اسپیسیفک قسم کے ہوتے ہیں جس طرح کچھ قسم کے کھانے جو ہیں یا کچھ قسم کی ٹیمپریچر جو ہے یو نو ان سے الرجی ہمیں ہو سکتی ہے تو یہ جو الرجنز جو ہوتے ہیں ان کا آج کل بڑا اچھا علاج جو ہے وہ اویلیبل ہے انویریبلی ریڈیوس کوانٹیٹیز میں الرجن جو ہے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اس کوانٹٹی میں الرجن کو انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو یو نو الرجی کا ٹریگر کا باعث نہیں بنتے بلکہ وہ ایک اندر ایسے ایک ریزسٹنس پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ چیز جو ہے جس سے ہمیں الرجی ہوتی ہے ہم اس کو ہماری باڈی جو ہے ہمارا جو سسٹم جو ہے اس کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب میں بات کروں گا ان آرگنس کی جو امیون سسٹم کا حصہ بنتے ہیں the organs of the immune system organs of the immune system جو ہے یہ سارے باڈی میں اسپریڈ آؤٹ ہوئے ہوئے I mean they not localize area بلکہ spread out whole body these organs are generally referred as lytic اور lymphoid organs and they have a primary role in development and deploy of lymphocytes تو یہ لمفوسائٹ جو ہے they are a very very critical kind of تو لمفسائٹس کیا ہوتی ہیں lymphocytes are specific white blood cells that are key functionaries آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو وائٹ سیلس ہیں یہ ایک قسم کے آپ کے یو نو سپاہی ہیں I mean they are your soldiers they are there to protect you I mean they are there to protect you you know آپ کی باڈی کے ڈیفینسز کو مینٹین کرتے ہیں against a foreign invasion you know جس طرح ہم نے پہلے بات کی اینٹیجنس کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی our body is always vulnerable to foreign bacteria you know vulnerable to fungi is vulnerable to protozoa is vulnerable to viruses تو یہ جو لمفوسائٹس ہیں ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ ہمارے اندر ہماری ڈیفینسز کو بلڈ کرتے ہیں ایک قسم کا ہمیں وہ آرمری مہیا کرتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو مین جو لمفیٹک آرگنز ہیں وہ ہیں ہمارا بون میرو یہ جو ہماری ہمارے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے اس کو بون میرو کہتے I mean that is one of the main organ اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹینٹ آرگن از دا تھائمس پھر ایک اور امپورٹینٹ آرگن جو ہے وہ لمف نوڈز ہیں اور اسی طرح لمف نوڈز کے ساتھ اس کی ویسلز ہیں اور پھر اسپرین ہے so these are you know چار پانچ بڑے امپورٹنٹ یہ آرگنز ہیں جن کو ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے لمفوسائٹس جو ہے ان کا یہ اوریجنیٹ جو ہوتا ہے یہ بون میرو میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور یہ ایک قسم کا سافٹ ٹیشو ہوتا ہے آپ نے گودا نہیں دیکھا ہڈیوں کے اندر یہ وہ سافٹ ٹیشو ہوتا ہے اسی طرح لمفوسائٹس بھی جو ہے کیونکہ یہ بون میرو میں اوریجنیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایک سافٹ ٹیشو کی شکل میں ہوتے ہیں بس سم آف دیز لمفوسائٹس یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ مائگریٹ کرتے ہیں یہ یہ اور آرگنز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے جو میچوریشن کا پروسیس ہے یہ ان اور آرگنز میں ہوتا ہے ون آف دیز آرگنس جہاں پہ ان کی میچوریشن ہوتی ہے وہ تھائمس ہے تھائمس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ انڈوکرائن سسٹم کی جب ہم بات کر رہے تھے تو تھائمس کی بات ہم نے کی تھی تو یہ ایک وہ گلینڈ ہے جو چیسٹ میں یو you نو know, پایا جاتا ہے تو thymus is in that way kind of a safe haven you know یہاں پہ یہ جو لمفوسائٹس ہیں یہ آ کے کچھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جو میچوریشن کا ان کا پروسیس ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک اور آرگن جو ہے جہاں پہ یہ میچور ہوتے ہیں وہ you know we are not very certain about it but جو ریسرچز ہیں وہ برڈس کے حوالے سے اس ان میں ایک اور آرگن بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جس کو ہم برسا کہتے ہیں برسا جو ہے دس از اندر sort of a safe haven for these lymphocytes to mature لیکن چیز جو زین میں بڑی امپورٹنٹ ہے رکھنی وہ یہ ہے کہ ان کی جو پروسیسنگ ہے زیادہ تر پروسیسنگ جو لمفوسائٹس کی ہے وہ پیدائش سے پہلے ہو جاتی ہے یو you نو know, جب ہم فیٹس کی شکل میں اندر ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو اس وقت یہ ان کی جو پروسیسنگ ہے بیشتر پروسیسنگ جو ہے وہ اس وقت ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی سی جو باقی کی جو کثر رہ جاتی ہے وہ انفینسی میں ہماری ہوتی ہے تو اسی طرح جو لف نوٹس ہیں لف نوٹس جو ہے وہ ایک قسم کا جس طرح لوبیا نہیں ہوتا بین شیپڈ تو لف نوٹس کی بھی جو شکل ہے وہ بین شیپڈ ہوتی ہے اور یہ اسپانجی قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ لمف نوٹس جو ہے یہ یہ گچھوں کی فارم میں کلسٹرز کی فارم میں ہمیں نیک کے ریجن میں ہمیں آم پٹس کے ریجن میں ہمیں ایپڈومن میں اور ہمیں گروئن کے ایریا میں ملیں گے اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہ جو لمف نوٹس ہیں یہ کیا کرتے کیا ان کا کام کیا ہے ایچ لمف نوٹ جو ہے اٹ کنٹینس فلٹرز اور ایک خاص قسم کا فلٹر کیری کرتا ہے جس کا کام ہے کہ وہ کیپچر کر لے اینٹیجنس کو وہ مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا ہوم بیس بن جاتا ہے لمفوسائٹس کے لیے اور وائٹ بلڈ سیلس کے لیے اور ان کا کام کیا ہے کہ ہر وہ آرگن کو کیپچر کر لیں پکڑ لے جو فوراً ان کو لگے یا جو لگے کہ بھئی یہ تو باڈی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ جو لمف نوڈز ہوتے ہیں یہ اینڈ ہوتے ہیں بلڈ سٹریم میں ان کا جو کام ہے جو وہ یہی ہے کہ یہ لمف کو لمف ویسز کو اور اس کے فلوئڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں لمف نوٹس کے ساتھ اور وہ ویسز الٹیمیٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایمٹی کرتی ہیں بلڈ اسٹریم میں آل دو یہ جو لمف نوٹس ہیں they have a very important role to play you know in maintaining our health and in fighting back the antigens but sometimes دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ these these lymph nodes can also be a liability آپ وہ پوچھیں گے کہ یہ لائبلٹی کیسے بن سکتے تو وہ یہ لائبلٹی اس طرح بنتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ یہ کئی قسم کے کینسرز کو ایک قسم کا جنم دے دیتے ہیں ادھر they become infected with cancer اور they become a source of spreading the cancer to other parts of the body تو یہ ایک ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا ایک ان کا رول ہے that can be you know negative تو آج کے لیکچر کو میں لف نوٹس کے حوالے سے لف نوٹس کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے ہی یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یو know, کچھ لفوسائز کی مزید بات بھی کریں گے اور کچھ ایسے سیلس کی بات کریں گے جو یہ آرگنز جو ہیں امیون سسٹم کے یہ یوز کرتے ہیں like T cells like B cells جو which have a very important role to play protecting of you know illnesses and conditions تو ان شاء اللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ